میں ہوں میں ہوں عباس علی میں ہوں عباس جری میں ہوں عباس علی میں ہوں عباس جری میں ہوں عباس علی میں ہوں عباس جری میں ہوں عباس علی میں ہوں عباس جری ابو طالب کی ابو طالب کی وفاؤں کا ساسا میں ہوں شیر یزدا کی شجاعت کا خلاصہ میں ہوں میں ہوں عباس علی میں ہوں عباس جلی میں ہوں عباس علی میں ہوں عباس جلی میں اکیلا ہوں جہاں میں کوئی ثانی نظیر میری ٹھوکر میں زمانہ میں امیروں کا امیر یہ تعارف بھی آیا کرتا ہے میری تو میں ہوں ہے جہاں اور میرا آقا شبیر ہمت ہمت تشنا تشنا لبی جرت احساس ہوں میں ساری دنیا مجھے پہچان لے عباس ہوں میں ہوں عباس علی میں ہوں عباس جلی میں ہوں عباس علی میں ہوں عباس جلی محرم راز رسول سرا سے پوچھو گر یہ اقدا ہے کسی اقدا کشاہ سے پوچھو خاص نقطہ ہے اسے نقطہ با سے پوچھو میری خلقت کا سبب شیر خدا سے پوچھو رتے قرت پورت آئن رسول عربی کی خاطر میں تو زندہ ہوں حسین ابن علی کی خاطر میں ہوں عباس علی میں ہوں عباس جلی میں ہوں عباس علی میں ہوں عباس جلی پیاس پہ جو رکھوں تو تاجب کیا ہے مڑ کے دریا کو نہ دیکھوں تو تاجب کیا ہے آگ پانی میں لگا دوں تو تاجب کیا ہے چلوں میں سمیٹوں تو تاجب کیا ہے میں گفتگو جس پہ گفتگو جس پہ سدا ہوگی وہ عنوان ہوں میں کہیں نکتا کہیں آیت کہیں قرآن ہوں میں ہوں عباس علی میں ہوں عباس جلی میں ہوں عباس علی میں ہوں عباس جلی جانے کیا ہزوم ہے ان موت کے بیماروں کو کشنا لب رکھا ہے کوسر کے شہنشاہوں کو خوش ہے ہاتھوں میں سنبھالے ہوئے تلواروں کو ابھی معلوم نہیں شام کے روباہوں کو میں پہاڑوں کی میں پہاڑوں کی تنابوں کو ہلا سکتا ہوں نہر ٹوٹے ہوئے نیزے سے اٹھا سکتا ہوں میں ہوں عباس علی میں ہوں عباس جلی میں ہوں عباس علی میں ہوں عباس جلی کوئی سمجھے تو ذرا مس لا سیف کی بات کچھ نہ کچھ مجھ میں بھی موجود ہے حیدر کی صفا جانتے ہیں وہ جنہیں یاد ہے صفین کی حملہ ہی بہت ہوگا پائے کہتے حیات میں ہوں شہرگیں ہوں گی شہرگیں ہوں گی جدا سر کو بدن ترسے سے گا آج پانی نہیں برسے گا لہو میں سے گا علی میں ہوں جلی میں ہوں ہوں باس جری ہے میرے بار کی رفتار ہوا کو معلوم خاد ماہ علی ہے میرے حمد مخدوم سبھی جرت کی صفوں میں ہے ازل سے میری خون جسم جب ہونے لگیں گے ابھی جان سے محروم ہر شجاعت کے ہر شجاعت کے دھنی ابن ولی آئے ہیں تم یہ کہتے ہوئے بھاگو گے علی آئے ہیں میں ہوں عباس علی میں ہوں عباس جلی جری میں ہوں عباس علی میں ہوں عباس جلی جری میرے سرکار اگر حکم مجھے فرمائیں دوسری ہی سانس بھی اشرار نہ لینے پائیں ایک حملے میں نشانات جہاں مٹ جائے یوں میرے قدموں کی دھمک سے آئیں میں ہوں کپٹھے ساری کپٹھے ساری زمین تخت امیہ ٹوٹے میں رکھوں رن میں قدم اور در خوفا ٹوٹے میں ہوں عباس علی میں ہوں عباس جلی میں ہوں عباس علی میں ہوں عباس جلی اپنے دل میں ہے جواب پاتا ہے خیبر کی امنگ سنگ کو موم کریں ہم تو کبھی موم کو سنگ زندگی لمحوں میں بے دینوں پہ ہو جائے گی تنگ بھول جاؤ گے ابھی رستم سہراب کی جنگ ہم جو تلوار کے جو تلوار کے قبضے میں کلائی دیں گے ان کے اجداد بھی قبروں سے دہائی دیں گے میں ہوں عباس علی میں ہوں عباس جلی میں ہوں عباس علی میں ہوں عباس جلی